السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہنستے مسکراتے پیارے پیارے ہوشیار سمجھدار ساتھیوں کہانی گھر میں خوش آمدید جہاں آپ سنتے ہیں روزانہ نئی پرانی قرآن تاریخی سیکھتی سکھلاتی ہنستی ہنساتی سچی خیالی مزیدار کہانیاں اور کہانی سننے سے پہلے یاد ہے آپ کو ہم سن رہے تھے اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں سنائی ہیں کہانیاں صورت قحٰ میں یعنی کہ سولہویں سپارے میں آج ہم شروع کرنے لگے ہیں سترواں سپارہ جس میں شامل ہیں دو صورتیں صورت الانبیاء اور صورت الحج صورت الانبیاء میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت سے انبیاء کی کہانیاں سنائی ہیں کچھ ایسی کہانیاں بھی ہیں جو ہم پہلے سن چکے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے دوبارہ ہمیں سنائی ہیں مگر ایک ایسی کہانی بھی سنائی ہے جو ہم نے پہلے نہیں سنی اور وہ ہے اللہ تعالیٰ کے بہت ہی پیارے بلکہ سب سے اچھے دوست کی یعنی کہ خلیل اللہ کی جانتے ہیں نا خلیل اللہ کون تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام ہم نے سنا تھا کہ ابراہیم نے اپنے باپ کو کہا تھا کہ ابا جان یہ جو آپ بتوں کی پوجا کر رہے ہیں یہ بت آپ کو کوئی فائدہ نہیں پہنچائیں گے ان کے ابا جان ان سے ناراض ہو گئے تھے اور کہا تھا کہ تم ہمارے گھر سے نکل جاؤ اور حضرت ابراہیم کو گھر سے نکال دیا تھا اب حضرت ابراہیم علیہ السلام گھر سے تو نکل گئے مگر جو باتیں انہوں نے اپنے باپ سے کہیں وہی باتیں انہوں نے اپنی بستی کے دوسرے لوگوں سے بھی کہیں وہ جس چیز کو سچا مان چکے تھے انہیں جو سچ پتہ چل چکا تھا وہی بات وہ لوگوں کو سمجھاتے تھے انہوں نے فرمایا بھائیو تم نے یہ مورتیاں کیسی بنا رکھی ہیں آپ ہی بناتے ہو پھر ان کا سہارا پکڑ کر بیٹھ جاتے ہو یہ تمہیں کوئی فائدہ یا نقصان نہیں دے سکتی وہ کہنے لگے ایسا تو ہمارے باپ دادا سے ہوتا آیا ہے ہم نے تو یہی دیکھا ہے کہ ہمارے بڑے بھی اسی طرح بتوں کی پوجا کرتے تھے حضرت ابراہیم نے فرمایا بھائیو یہ مورتی پوجنا تو غلط ہے ہی چاہے ایسے تم کرو یا تمہارے بڑے کوئی برا کام بڑے کے کرنے سے بھلا نہیں ہو جاتا آدمی کو اپنی عقل سے بات کام لینا چاہیے یہ تو کوئی بات نہیں کہ جو بات بڑوں سے ہوتی آئی ہے وہ اچھی ہی ہوگی یہ سن کر وہ لوگ کہنے لگے اچھا تم ہمارے کام کو غلط کہتے ہو برا کہتے ہو یہ تو بتاؤ کہ اس کے سوا کوئی اچھی بات بھی لائے ہو یا یوں ہی بس ہمیں ہی برا کہے چلے جا رہے ہو آپ نے فرمایا کیوں نہیں میں کہتا تو ہوں کہ تمہارا اصل مالک وہی ہے جو اس زمین اور آسمان کا آقا اور مالک ہے جس نے یہ سب کچھ بنایا ہے اب لوگوں نے یہ ساری باتیں سنی تو وہ ان کو جھٹلا نہ سکے کیسے جھٹلاتے جانتے تو تھے کہ اس ساری دنیا کو بنانے والا تو اللہ ہی ہے مگر بات یہ تھی کہ ان کے لیے بہت ہی مشکل تھا کہ جو کام وہ اتنے عرصے سے کرتے چلے آ رہے ہوں اور سب لوگ کر رہے ہوں وہ کہیں کہ ہم اس کام کو چھوڑ دیں حضرت ابراہیم سمجھاتے سمجھاتے تھک گئے تو انہوں نے سوچا چلو اب میں کوئی چال چلوں گا پھر دیکھتے ہیں ایک دن ایسا ہوا کہ وہ سب لوگ کہیں گئے اور حضرت ابراہیم کو چھوڑ گئے حضرت ابراہیم نے کیا کیا کہ وہ بت خانہ جہاں پہ سارے بت اور مورتیاں رکھی تھیں وہاں گئے اور سارے بت توڑ ڈالے بس ایک بڑے بت کو چھوڑ دیا اور کلہاڑا بھی اس کے پاس رکھ دیا جب یہ لوگ واپس آئے اپنا جشن منا کر تو دیکھا کہ سارے بت ٹوٹے پڑے ہیں اب تو وہ بہت بگڑے کہنے لگے یہ ہمارے دیوتاؤں کی درگت کس نے بنائی ہے کوئی بڑا ہی ظالم ہے جس کا یہ کام ہے بہت ہی برا کیا اس نے اب کسی نے کہا کہ سنا ہے ایک لڑکا ہے نوجوان جس کا نام ابراہیم ہے وہ ہمارے بتوں کو برا بھلا کہتا رہتا ہے ہو نہ ہو یہ اسی کا کام ہے اسے بلاؤ اس کی یہ حرکت سب بستی والوں کو بلا کر دکھاؤ اب جب حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے تو انہوں نے پوچھا کیوں ابراہیم ہمارے دیوتاؤں کے ساتھ یہ حرکت تم نے کی ہے آپ نے فرمایا کیوں اس بڑے والے دیوتا سے پوچھو نا اسی نے سب کچھ کیا ہوگا کلاڑا بھی اسی کے پاس رکھا ہے یہ تو بولتا ہوگا نا سب سے بڑا ہے سب کچھ بتا دے گا یہ سن کر وہ لوگ خاموش ہو گئے اپنے اپنے دل میں سوچنے لگے اور یہی کہا کہ یہ ہے تو بڑی ہی غلط بات کہ ہم ایسے بتوں کو اپنا خدا مانتے ہیں جو ہماری دیکھ بھال تو کیا کریں گے اپنی حفاظت بھی نہیں کر سکتے ایسا معلوم ہوتا تھا کہ وہ سب شرمندہ ہو گئے ہیں سب منہ لٹکائے کھڑے تھے کچھ بھی کہنے کو ان کے پاس نہیں تھا تھوڑی دیر بعد حد ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے یہ تو آپ جانتے ہی ہیں کہ یہ کیا بول سکتے ہیں اب ذرا آپ ہی بتا دیں کہ یہ ہوا کیا پھر کہنے لگے کہ بھائیو ذرا سوچو کیا تم اللہ کو چھوڑ کر ایسے لوگوں کی پوجا کرتے ہو جو تمہیں نہ فائدہ پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان میں تو اب تنگ آ گیا ہوں پتہ نہیں تمہاری عقل کو کیا ہو گیا ہے اتنی موٹی بات بھی نہیں سمجھ سکتے کہ اصلی مالک کون ہے اور نفع نقصان کس کے ہاتھ میں ہے یہ سننا تھا کہ وہ سارے لوگ جو جانتے تھے کہ حضرت ابراہیم سچ کہہ رہے ہیں اور وہ لوگ غلطی پر ہیں پھر بھی انہیں بہت غصہ آیا آگ بگولا ہو گئے اور انہیں پتہ تو چلی گیا کہ ان بتوں کو آخر توڑا کس نے ہے سب نے جو ہے بادشاہ کے پاس جا کر یہی کہا کہ ابراہیم کو آگ میں ڈال دیا جائے اور اسی طرح اس سے بدلہ لیا جا سکتا ہے ورنہ تو یہ ہمیں برا کہتا ہی رہے گا اس کی جرت کیسے ہوئی چھوٹا سا لڑکا اور ہمارے بڑوں کو اور ہمیں برا کہتا ہی چلا جا رہا ہے اب جب بادشاہ نے یہ حکم دے دیا کہ ابراہیم کو آگ میں جھونک دیا جائے تو سارے لوگ لکڑیاں اکٹھی کر کے لانے لگے ایک بہت بڑا الاؤ لگایا گیا یعنی کہ جہاں پہ لکڑیاں اکٹھی کر کے آگ جلانی تھی ہزاروں من لکڑی کا ڈھیر لگا کر آگ جلائی گئی اور وہ آگ کئی دن تک بھڑکتی رہی اتنی گرم ہو گئی اتنی گرم ہو گئی کہ اس کے اوپر سے کوئی پرندہ بھی گزر جاتا تھا تو جل جاتا تھا اور جب وہ آگ اتنی گرم ہو گئی تو انہوں نے کہا اب ابراہیم کو اس میں پھینک دیتے ہیں وہ اتنی گرم تھی کہ اس کے قریب بھی نہیں جا سکتے تھے انہوں نے ایک جھولا بنایا جس میں حضرت ابراہیم کو بٹھایا تاکہ دور سے انہیں وہاں پہ پھینک دیا جائے اب حضرت ابراہیم انہیں تو پکا یقین تھا کہ جو بھی کچھ ہو رہا ہے اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے اگر اللہ تعالیٰ چاہیں گے تو میں آگ میں پھینک دیا جاؤں گا اور اگر اللہ تعالیٰ مجھے بچانا چاہیں گے تو بچا لیں گے وہ بالکل مطمئن تھے جب انہیں آگ میں پھینک دیا گیا تو دشمن تو بہت ہی خوش ہو گئے کہنے لگے شکر ہے ابراہیم سے ہماری جان چھوٹی مگر ہوا کیا آپ جانتے ہیں کہ آگ کیوں جلاتی ہے آگ اس لیے جلاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے حکم دیا ہے کہ جو بھی تمہارے پاس آئے اسے جلا دو مگر ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آگ کو حکم دے دے کہ تم اب کسی کو بھی نہ جلانا یہی ہوا جب ان لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا تو ابھی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم سے بہت زیادہ کام لینے تھے ابھی ابراہیم کے جانے کا وقت نہیں آیا تھا اللہ تعالیٰ نے آگ کو حکم دیا اور کہا یا نارو کونی بردن و سلامن علی ابراہیم آگ بالکل ٹھنڈی ہو جاؤ اچھی ہو جاؤ سلامتی ہو جاؤ ابراہیم کے لیے اور آگ ہر چیز جو اس دنیا میں ہے نا سب اللہ تعالیٰ کی باتیں مانتی ہے بس ہم انسان ہی بھول جاتے ہیں آگ نے جو یہ بات سنی تو وہ والی آگ جس کے قریب سے بھی کوئی چیز گزرتی تھی تو جل جاتی تھی اس کے درمیان میں حضرت ابراہیم علیہ السلام بیٹھے تھے اور وہ آگ ٹھنڈی تھی صرف ٹھنڈی نہیں تھی ایک باغ میں بدل گئی تھی حضرت ابراہیم کے ارد پھول درخت ٹھنڈی ہوائیں اور پرندے چہچہا رہے تھے جب لوگوں نے یہ دیکھا تو وہ حیران رہ گئے اب انہیں پتہ چل گیا کہ ابراہیم کو کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا جو بادشاہ تھا نمرود جس کا قصہ ہم سن چکے ہیں جس نے ابراہیم کو کہا تھا کہ میں سب کا خدا ہوں وہ بھی ہار گیا تنگ آ کر اس نے حضرت ابراہیم کو حکم دیا کہ آپ اپنے بیوی بچوں کو لے کے یہاں سے نکل جائیں اور اس طرح حضرت ابراہیم کو بھی اس بات کا یقین ہو گیا تھا کہ یہ لوگ اب میری بات نہیں مانیں گے انہوں نے اپنی بیوی اور بچے تو ان کے کوئی بھی نہیں تھے ان کی بیوی کا نام تھا سارا انہیں ساتھ لے کر اپنا ملک اپنا شہر اپنا گھر تو پہلے ہی چھوڑ چکے تھے اب وہ اپنے لوگ بھی چھوڑ کر وہاں سے نکل گئے آج کے لیے اتنا ہی اس کے بعد کیا ہوا یہ ہم سنیں گے کسی اور کہانی میں انشاءاللہ اللہ ہر نماز کے بعد اپنے لیے اور تمام مسلمانوں کی دعا کرنا مت بھولا کیجیے اللہ حافظ